کے حوالے سے آ جائیں سر بھائی بھی آ جائیں عرفان بھائی یا جو کل موجود تھے وہ آ کر بات کریں السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ کسی نے ریکارڈ کی ہے یا نہیں تو ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بتایا کہ کر لی ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا بہت ضروری تھا میں ظاہر ان کے ساتھ موجود ہوتے ہوئے تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی ریکارڈ کر لینا تو ماشاء اللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں آپ نے ریکارڈ کی ہے بہت اچھا کیا ایزی بھائی بہت اچھا کیا فضان مرشید بھائی تھینک یو دوسرا یہ کہ میری ڈاکٹر صاحب سے آج بھی بات ہوئی تھی تو ماشاء اللہ انہیں بہت اچھا لگا ہمارا رول اور انہیں یہ ہمارا انداز اور ہمارا سلسلہ اور ماشاء اللہ یہ سیکھنے سکھانے کا ماحول بہت پسند آیا تو ڈاکٹر صاحب نے آج مجھ سے خصوصی طور پہ کہا کہ بھائی آپ کے جو روم کے ساتھی ہیں جو دوست احباب ہیں ان کی کیا رائے رہی ماشاء اللہ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ضرور پوچھوں گا ان اللہ ان سے تو ہم تو ظاہر ایک دوسرے کے بڑے قریب ہیں الحمد رب العالمین آپ لوگوں سے میرا بہت اچھا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ قائم رکھے تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہی عرض کیا تھا کہ میں اپنے طور پر معلوم کروں گا لیکن آپ سے میں نے کھل کے عرض کیا کہ وہ معلوم وہ خود مجھ سے پوچھ رہے تھے کیونکہ بعد میں جو سوالات ہوئے تو ان کو بھی تھوڑی تشویش ہوئی کہ یہ مطلب ابھی تک ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں تو انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی اور ہماری تو خیر پھر صبح تک گفتگو رہی ماشاء اللہ مختلف موضوعات پہ تو مجھے اچھا لگا آپ لوگوں کی رائے بہتر ہے ماشاء اللہ اور اچھی ہونی چاہیے ان تو آپ لوگ ذکر کیجیے گا جو ہو سکے آپ سے انشاءاللہ درس کا بھی آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ اور تاکہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ الفاظ ہوں کیونکہ میں یہ چاہوں گا دیکھیے وہ ہمارے رہیں انشاءاللہ وہ ہمارے ہیں اور ہمارے رہیں گے انشاءاللہ لیکن آپ یقین مانیں ان پر بد مذہبوں کا بہت زیادہ مطلب بد مذہبوں کی توجہ ہے ان کی طرف آپ سوچ نہیں سکتے وہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملات کرتے ہیں ان کو مطلب یہ کہ ان کو وہ دنیاوی لالچیں بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں جسے یہ قبول نہیں کر رہے ہیں ماشاء اللہ انہیں وہ بد مذہب جو ہیں وہ ہر طرح سے گھیرنے کے چکر میں رہتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں طریقے کیا کیا ہوتے ہوں گے اور وہ اپنی برتری بھی دکھاتے ہیں اپنا زور بھی دکھاتے ہیں اپنے مدرسوں کے بلا وجہ وزٹ بھی کراتے ہیں اور اپنے بدماش سے بھی مطلب ڈراتے بھی ہیں مطلب طریقے سے مسکرا مسکرا کے کہ یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں سمجھ رہے تو میرا ایک دیوبندی سے جھگڑا ہو گیا تھا جھگڑا کیا ہوا تھا اس نے قاسم نانوتوی کو بڑا اچھا بولا یہ بات ہے رمضان شریف سے پہلے کی تو مجھ سے سوال کیا گیا وہاں موجود ایک صاحب نے پوچھا تو میں نے اپنے مسلک کا اور اپنے مذہب کا اور اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا اور میں نے بتایا کہ جی، میرے نزدیک یہ کافر ہیں تو اس پر وہ صاحب جو بہت ہی مطلب یہ کہ امپورٹینٹ جو ہے وہ جگہ پہ تھے اور بہت ہی اہم ترین پوسٹ پہ تھے اور مجھ سے سینئر تھے انہوں نے جو ہے وہ بہت بدتمیزی اور بہت بد کلامی کی نا حالانکہ میں نے بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے یہ بات اعلیٰ ترین حلقوں تک پہنچی ہماری آرگنائزیشن ہمارے ادارے کے اس نے مجھے یہاں تک دھمکی دی کہ آپ یہاں نہیں رہو گے بس اب آپ فارغ تو میں نے کہا جی مجھے کوئی شوق بھی نہیں الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ نہیں ہے تو وہ بہت فرینک ہیں بہت بولڈ جی جی جی میں عرض کرتا ہوں تو آپ لوگ میری بات ذرا توجہ سے سنیے گا پھر ہوا ایسا کہ گزشتہ رمضان شریف میں ہمارا اور چونکہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ آدمی تھا ادارے کے لیے اور ڈاکٹر صاحب بہرحال مجھے بھی کھونا نہیں چاہتے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے ہماری دبئی میں ہم لوگ تھے رمضان شریف کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے وہ بھی تھا وہاں پہ قبیض آدمی کافر وہ تو کافر ہی ہے ظاہر قاسم نانوی جی کو سپورٹ کر رہا تھا اس کی کفری عبارت کو صحیح کہہ رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے ہماری آپس میں جو ہے وہ میٹنگ کرائی اور ڈاکٹر صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ بھائی مفتی نعیم صاحب کی جو رائے ہے وہ ان کی رائے ہے اور جو فلانے صاحب کی رائے ہے وہ ان کی رائے ہے اور ہمیں آفس کے اندر اس طرح کا ماحول نہیں پیدا ہونے دینا ہے اور جو اپنی رائے رکھتا ہے وہ رکھے سب کو اختیار ہے اور سب اپنا کام کریں تو بہرحال پھر تنہائی میں میری بات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے وضاحت اور سراحت کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً کم و بیش سارے دیوبندیوں کے نام لے کے میرے سامنے کہا کہ میں انہیں کافر سمجھتا ہوں وہ کافر ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ گستاخ رسول ہیں اور مجھے کہنے لگے کہ یار آپ تو جانتے ہو الحمد رب العالمین ہمارے پاس سوائش کے رسول کے کچھ نہیں ہے پھر مجھے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ طالبان ٹائپ کے لوگ ہیں یہ آپ کو بھی معذ اللہ قتل کر دیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو بہتر اس وقت یہی ہوگا اچھا مجھے مدینہ شریف سے فون آ رہا ہے آپ اجازت دیں تو میں سنتا ہوں ان شاء اللہ درشری پڑھیے آپ دیکھیں اس میں کال مس ہو گئی چلیں کوئی بات نہیں تو پیارے بھائی پھر ہوا ایسا کہ ہمیں یوں کہہ لیجئے کہ مرب وطن ہمیں ساتھ کام الحمد للہ میں اسے سلام بھی نہیں کرتا اور میں اس سے وہ بیٹھا ہوتا ہے میں اگر وہ آتا ہے میں کھڑا نہیں ہوتا اور وہ بیٹھا ہوتا ہے میں اس کے قریب نہیں جاتا کبھی الحمد للہ حالانکہ وہ مجھ سے امپورٹینٹ پوسٹ پر ہے تو میں فون لے لوں پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ کیسے ہیں حضرت ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ جی جی السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بالکل اللہ کا فضل الحمد للہ جی جی ماشاء اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے کیا شروع ہو جائے ان کا اچھا اچھا انہیں یہ کہیے کہ وہ کوئی دوا کھا لیں جس سے وہ روک لیں اس کو نا اس طرح کی دوائیں ہوتی ہیں وہ دوا کھا لیں ٹھیک ہے اور اگر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے تو وہ اپنی فلائٹ یہاں مدینہ سے ہی کروا لیں ٹھیک ہے یہاں پھر وہاں آ جائیں پھر مدینہ سے کروا لیں یہیں سے واپس پاکستان آ جائیں کیونکہ عمرہ تو آلریڈی ماشاء اللہ کر ہی چکے ہیں ٹھیک ہے بڑی بڑی وعلیکم السلام جی جناب گفتگو جاری ہے ماشاء اللہ آپ کے ساتھ ہمارا سلام بھی کہیں اللہ اکبر حضرت ہم تو اپنا کہنا بھول گئے مسئلہ پوچھا انہوں نے توجہ ہماری انہوں نے مسئلے کی طرف کر دی اللہ اکبر تو سرکار دوبارہ سننے والے ہیں بے شک ہم یہاں سے آپ میں آپ کا سلام پیش کرتا ہوں بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ میرا اور ہمارے جتنے بھائی ہیں سب کا سلام قبول فرمائیے اور ہمیں جواب عطا فرمائیے اور یقیناً آپ تو بہتر جواب عطا فرمانے والے ہیں الحمد رب العالمین اور بے شک جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سلام کی طرف سے سلامتی کی دعا مل جائے کسی کو تو وہ ماشاء اللہ بے سلامت نہیں رہ سکتا تو انہوں نے مجھے سمجھایا انہوں نے کہا کہ دیکھو بالکل بھائیوں کی طرح اور بڑا اچھا ہمارا دوستانہ الحمد للہ بہت اچھا تعلق ہے ماشاء اللہ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بہت خطرناک لوگ ہیں اور تو اس دن مجھے اندازہ ہوا مطلب میں بہت ساری باتیں روم میں کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے صرف کر رہا ہوں تو مجھے پھر اندازہ ہوا کہ یار ان لوگوں کی کیا کیا مجبوریاں رہتی ہوں گی ٹھیک ہے نا اور پھر چونکہ مجھے تقریباً دو سال ہوئے ان کے ساتھ تو مجھے دیکھنے کا قریب سا موقع ملا اندر سے بہت صاف آدمی ہے ماشاء اللہ پاکیزہ آدمی ہے ماشاء اللہ اس حوالے سے کہ اللہ اس کے رسول اور صحابہ کے اور اہل بیت سے پکی اور سچی محبت کرنے والے اور ماشاء اللہ صاف عقیدے والے لیکن یہ کہ چونکہ سیاست دان بھی رہے ہیں چونکہ ماضی میں کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں ان سے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے جیسے کہ اس غلطی کا انہوں نے کل بھی اظہار کیا اور اس کی توبہ کا بھی اظہار کیا ماشاء اللہ اور اچھا اس توبہ میں بھی ہم الحمد رب العالمین ہمارا حصہ اور کردار رہا یہ بہت اچھا ہو گیا تھا توبہ کے حوالے سے توبہ انہوں نے ماشاء اللہ زبانی تو کر دی تھی علماء سے فتویٰ بھی لے لیا تھا اور اس فتوے کے حوالے سے بھی الحمد رب العالمین میری علماء سے بہت مشاورت رہی مفتی منیب الرحمان صاحب سے تو گھنٹوں ڈسکشن ہوتی رہی مفتی منیب الرحمان صاحب کے خدشات وغیرہ یہ وہ ہم نے مل کے مجھے خدشات تھے اور مفتی صاحب کو تھے وہ ہم نے بیٹھ کے حل کیے ڈاکٹر صاحب سے کئی ملاقاتیں ہوئی اس حوالے سے اس دوران میں نے جیو جانا بھی چھوڑ دیا تھا تو خیر المختصر یہ ماشاء اللہ پھر آخر کار بڑی احتیاط کے سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ماشاء اللہ مفتی صاحب نے فتویٰ جاری فرمایا اور اس پر علماء اہل سنت کثیر علماء اہل سنت بشمول علامہ سید شاہ تراب القادری صاحب بشمول مفتی محمد جان نعیمی صاحب مفتی محمد احمد نعیمی صاحب شیخ الحدیث امجدیہ مولانا اسماعیل ضیائی صاحب اور ہمارے ماشاء اللہ علامہ تر نعیمی صاحب علامہ رفیق الحسنی صاحب اور میں کون کون سے نام آپ کو دوں مظفر شاہ صاحب کا بھی کروا لیا تھا سائنس میں اور ان کا بھی ہمارے لیاقت اظہری بھائی کا بھی اور ماشاء اللہ الحمد للہ میرا دستخط بھی تھا اس پہ ماشاء اللہ تو یہ سارے مطلب یہ کہ میرے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ تو سب عالم ہیں ماشاء اللہ تو سب علماء کے دستخط کے ساتھ وہ باقاعدہ بڑا محتاط فتویٰ جاری ہوا ماشاء اللہ نیٹ پر ہے وہ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اگر مفتی منیب الرحمان سے تو ان کا تعلق برسوں پرانا ہے شاہطراب اللہ قادری صاحب نے تو انہیں بیٹا بنایا ہوا ہے ابھی ماشاء اللہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی شاہ صاحب نے تو عالم آن لائن بھی کیا ابھی آپ کو حیرت ہوگی سن کے بلکہ خوشی کے ساتھ ماشاء اللہ یہ بڑا اچھا ہو گیا ماشاء اللہ تو اگر یہ صحیح نہیں ہوتے تو شاہ صاحب ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے کوکم نورانی و کاڑی صاحب نہیں بیٹھتے مفتی منیب الرحمان نہیں بیٹھتے قاضی احمد نورانی صاحب نہیں بیٹھتے مفتی ابراہیم صاحب نہیں بیٹھتے تو یہ سارے متصلب صحیح العقیدہ سنی ہے ماشاء اللہ ہمارے علماء تو ان کا کسی کے ساتھ بیٹھ کر اس کے لیے اچھے الفاظ ادا کرنا یہ ہمارے لیے مطلب یہ کہ بڑی سوچنے والی بات ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے تو خیر ان کی توبہ کرنے والی یوٹیوب کی لنک ہے کسی جی بالکل آپ عامر لیاقت کر کے سرچ کریں گے شاید مل جائے گی آپ کو یا ہم ایسا کریں گے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اور میرا تو خیال یہ ہے کہ اب اس ایشو کو ختم ہی ہو جانا چاہیے اب تو اچھی اچھی باتیں ہونی چاہیے کام کی باتیں ہونی چاہیے اب اب ہمیں ان سے کام لینا چاہیے دین کا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ناموں سے رسالت کا ناموں سے صحابہ کا ناموں سے بیت کا یہ مطلب بہت پاورفل آدمی ہے ماشاء اللہ بولنے میں بہت پڑھے لکھے آدمی ہے بہت کام کے آدمی ہے ہمیں انہیں ضائع نہیں ہونے دینا میں نے آپ کو میں کیا کروں میں نے جانا چھوڑا ہوا تھا جیو تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے خود ماشاءاللہ کل بلایا اور ماشاءاللہ دوبارہ کہا کہ بھائی آپ ٹھیک ہے ہم ذرا دوسرے ٹائپ کے مطلب یوں سمجھ لیجیے وہ فقیرانہ تھوڑی سی طبیعت ہے الحمد للہ صاحب کے ساتھ رہنے کا صدقہ ہے ماشاء اللہ تو مطلب یہ کہ اگر کہیں تھوڑا ہوتا ہے نا تو پھر ہم بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں میں تو طالب علم ہوں اور ہمیشہ رہوں گا ان یہ جو علم اور تعلم سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ادیب ہو گئے پڑھے لکھے لوگ ہو گئے لکھاری ہو گئے رائٹر ہو گئے یہ بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں تو ان کا آپ بھی بڑا خیال رکھا کریں خود عامر صاحب بھی اللہ اسی شعبے کے ہیں وہ بھی بڑے حساس ہیں تو ان حساس لوگوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے ہمیں مجھے بھی آپ کو بھی تو وہ فیل بڑا جلدی کر جاتے ہیں مجھے حیرت ہو رہی ہے حسان میں نے جلدی فیل کیوں کر لیا وہ تو ماشاء اللہ کاروباری آدمی ہے کاروباری آدمی تو بڑے پکے ہوتے ہیں ماشاء اللہ تو خیر ڈاکٹر صاحب کا میں ذکر اس لیے کر رہا تھا کیونکہ وہ کل ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود تھے اور انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں بھی کی تو میں بتا ہی رہا تھا آپ کو کہ ہمیں ان سے کام لینا چاہیے اور آپ یقین مانیں وہ آدمی جتنی دیر آپ سے گفتگو کرتا رہا اس آدمی نے ماشاء لیپ ٹاپ اپنی گود میں اٹھائے رکھا اور ہاتھ سے پکڑا یعنی وہ بہت ہی تکلیف کی پوزیشن میں تھے یار میں دیکھ رہا تھا ان کا جذبہ اور ان کی محبت ماشاء اللہ ان کو کیا مفاد ہے آپ سے یار ان کو کیا مفاد ہے مجھ سے یہ ذہن میں رکھیے گا وہ ایک اسٹیبل آدمی ہے انہیں بظاہر دیکھا جائے تو انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ اب کامیاب ہو چکے ہیں جب ان کی طرف سے اتنی ہمیں محبت مل رہی ہے اور اتنی ماشاء اللہ امپورٹینس مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ واقعی ان کے دل کے اندر اہل سنت کا درد ہے محبت ہے سنیوں سے پیار ہے سنیوں سے ماشاء اللہ جی حضرت میرا ایک ناقص مشورہ جی آپ آئیے حضرت آئیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے حضرت میں کہاں سے کامل میں تو ناقص سے مشورہ دے سکتا ہوں عمران بھائی اچھا حضرت وہ جو ہے میں نے مجھ سے یہ بات کرنی تھی کل بھی میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ وہ لوگوں کا ریئیکشن ہمارے ہی بھائیوں کا ریئیکشن ایسا تھا تو میں کھل کے بول نہیں پا رہا تھا میں مطلب اگینسٹ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی اصل میں جو ہے نا ہمیں الحمدللہ انہوں نے کل کافی زیادہ کلیئر کر دیا آپ نے جب کہہ دیا تو بات ہی ختم ہو گئی میں یہ چاہتا کیونکہ لوگ جو ہے مطلب سوالات کر رہے تھے کچھ لوگوں کو تو ہم نے مطلب ڈاٹ بھی دیے تھے اور کچھ لوگ جو ہے نا مطلب ہم وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جب یہ سنی ہے تو یہ مطلب ان کو چاہیے کہ کھل کے بات کریں ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے میڈیا کے بندے ہم مانتے ہیں یو ٹیوب کے اوپر جو ان کی جو توبہ کی جو وہ آئی ہے نا وہ بالکل مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے مطلب ان سے محبت کرنے والے نے جو ہے نا مطلب ایسی بنا کے ڈال دی ہے دیکھیں جس طرح سے انہوں نے مطلب جو بات کہی تھی نا جب یہ ان کی جو یو ٹیوب پر جب چڑھائی گئی تھی ویڈیوز جو مطلب وہ شیوں کے اس میں جا کر جس طرح کے اشعار پڑے گئے تھے اسی طرح جو ہے توبہ کے بھی جو ہے مطلب ویڈیو بنا کے باقاعدہ جو ہے مطلب ڈالی جائے تاکہ لوگوں میں کلیئر ہو جائے تاکہ لوگوں میں کلیئر اگر بے شک یہ یہیں پر ہی آ کر کر دیں تو ہم اس کو ہی مطلب وہ ایز اے ویڈیو چھوٹی سی بنا کے اور ریکارڈ کر کے جو ہے نا ہم خود یو ٹیوب پہ ڈال دیں تو اس سے جو ہے مطلب کافی جو یو ٹیوب پر یہ جو یہاں پر آنے والے لوگ ہیں رومز میں آنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں سے ساری جو ہے وہ نکل جائے کلیئرنس ہو جائے ایک دفعہ تو ہم بھی محبت کرتے ہیں ایسی بات نہیں آپ یقین کریں کہ ہمیں اتنی محبت ہی لیکن جو ہے مطلب یہ بات جو تھی نا وہ مطلب ہزم ہمیں بھی نہیں ہو رہی تھی آپ نے کافی زیادہ جو ہے مطلب الحمد للہ کلیئر کر دیا میرے فیورڈ ٹھیک ہے حضرت آپ نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی صرف ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک ایک یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر جو ہے وہ مطلب اس کو مزید کلیئرنس کر دی جائے تو جس طرح کل انہوں نے یہاں پر آ کے کہی تھی یہی بات اگر ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ چڑھا دی جائے تو بہت مطلب فائدہ مند ہوگی ہمارے لیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مغفرہ وہ کرتبہ بھائی آپ نے جو کہا نا جی کچھ لوگ اطال کر رہے تھے کہ کھل کر نہیں بولتے تو اس پر میں آج ہی عالمن حاجی صاحب کا کوئی بیان تھا اس بھی میں سن رہا تھا کہ کسی نے علامہ ابن سیری رحم اللہ تعالی سے پوچھا کہ آپ حجاج میں یوسف کے خلاف کیوں نہیں بولتے آپ اس سے کچھ بولتے کیوں نہیں تو آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تو تعالی سے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری اس کی غیبت کرنے سے اللہ تو تعالی اس کو تو ہے نا جنت سے بھیج دے اور میری پکڑ ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ہی دل سے برا جانتا ہے بہت ہے زبان سے برا کہنا بہت ہی زیادہ لازمی ہو تو کہیں ورنہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اپنی زبان سے برے کو برا ہی کہا جائے خاموشی بھی اختیار کی جاتی ہے لیکن اب آپ یزید کو برا نہ کہنے پر یزید کو کافر نہ کہنے پر اب آپ امام اعظم کو کیا آپ برا بلا کہنا شروع کر دیں گے امام اعظم نے سخود اختیار کی ہے ایسی بہت سی معاملات ہیں بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا باقی حضرت وہ ڈاکٹر صاحب سے کہیے گا کہ ان کا مجھے خاص طور پر جو ان کا جو آپ نے بتایا ختم نبود کے حوالے سے انہوں نے جو کام کر رہے ہیں یا کیا ہے وہ مجھے بہت ہی اچھا لگا واقعی یہ ایک سنیت کی نشانی ہے سنی ہونے کی نشانی ہے کہ سنی ہی اس طرح کے کام کر سکتا ہے کوئی بد مذہب میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اپنی کسی سے دشمنی لے اور اتنا بڑا کام کریے دیکھیں وہ تو انہوں نے معافی مانگ لی ہے نا مفتی منیب الرحمان نے خود اس روم میں آ کر خود بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے فتوا لیا اور کس طرح مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے ان کے سامنے معافی مانگی ہے پیرانیاں بھی معافی مانگی ہے تو اب اس کو بار بار اچھالنا یہ ضروری نہیں ہے بھائی کیوں ریکارڈ کر لیں کیا آپ کو علماء علیہ سنت پر کیا اعتماد نہیں ہے جن کو نہیں اعتماد وہ بھاڑ میں جائیں بھائی جب علماء اہل سنت کے سامنے مفتیان کرام کے سامنے انہوں نے اقرار کر لیا ہے توبہ کر لی ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کو ہے نا ڈنڈوڑا پیٹتے رہے اب آپ کیا اس کو بار بار شرمندہ شرمندہ کرتے رہو گے اس کی اس توبہ پر اس غلطی پر چھوڑو یار جو اعتراض کرتے ہو تو کرنے دو آپ علماء یار سننا بھروسہ رکھو جی آ جائیں السلام علیکم عمران بھائی علماء اہل سنت جو ہیں وہ ہماری سر آنکھوں پر ہماری آنکھوں کا نور ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں اور کون بدبخت ہے جو ان کے ان کے کہے کو جٹلا سکتا ہے یا کوئی شک کو شبہ بھی کر سکتا ہے تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں مگر پتہ ہے آپ کو کہ نواز شریف کہتے ہیں سترہ کروڑ عوام ہے سترہ کروڑ وہاں میں کم سے کم دس کروڑ تو سنی ہوں گے اور ان میں کیسے کیسے لوگ ہیں ان سب کو ان سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے میری رائے تو یہ ہے کہ جب جیسے میں گھر میں رہتا ہوں کیا گھر میں پندرہ آدمی ہے وہ اگر کوئی غلط بھی ہو تو میں اس کو بھی ساتھ لینے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ سلسلہ ہونا چاہیے ہر طرح سے جہاں تک ممکن ہو یعنی سیٹسفائی جس کر سکتے ہیں وہ کیا جائے میرا حضرت صاحب سے ایک سوال تھا مفتی صاحب سے مفتی صاحب عام لیاقت کے بارے میں سنا یہ گیا ہے اور لوگوں نے مطلب اکثر یہ کہیں پہ جہاں میں بیٹھتا ہوں یا اٹھتا بیٹھتا ہوں لوگوں میں تو وہاں پہ اگر ان کا ذکر آتا ہے جب پچھلے دنوں جو حادثہ ہوا تو اس پر بھی ان کا کافی ذکر تھا کہ ان کے ایک بھائی صاحب کے بڑے یا چھوٹے ہیں جنہوں نے ایران سے تعلیم حاصل کی ہے اور وہ شیعہ عقیدے کے ہیں تو کیا یہ صحیح بات ہے اور عامر لیاقت کا ان سے کیا تعلق ہے یعنی کہ وہ آپ سے ان کے تعلقات ابھی ہیں گھر پہ یعنی بھائیوں ایسے یا ان سے کوئی قطع تعلق ہے ان کا یہ تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک سلسلہ ایسا ہے جو لوگ اپنے ذہن میں لیے رہتے ہیں کہ بھائی وہ ایک ہی فیملی میں شیعہ بھی ہیں سننے بھی ہیں جزاک اللہ خیر جی بہت شکریہ جزاک اللہ بڑی مہربانی فراز بھائی بہت اچھا کہ آپ نے یہ سوال کیا دیکھیے سب سے پہلے تو میں توبہ کی وضاحت کر دوں توبہ کی سی ڈی بھی قرطبہ بھائی یوٹیوب پہ ہے انشاءاللہ شاء آپ کو توبہ کی کلپ بھی مل جائے گی انشاءاللہ اور اس کا سلسلہ یوں ہوا تھا کہ انہوں نے تحریری شکل میں علماء کے سامنے معافی کا نامہ اور توبہ نامہ پیش کیا جس میں انہوں نے جو ہے وہ اپنے کفر کا اقرار بھی کیا تھا اور توبہ بھی کی اور کلمہ بھی پڑھا اور سنیت پہ استقامت کی دعا بھی مانگی ٹھیک ہے وہ ایک ڈیٹیل ہے پیپر ٹھیک ہے علماء تک وہ پہنچا اس بنیاد پہ علماء نے جواب دیا ماشاء اللہ بڑا ہی محتاط پھر اس کے بعد انہیں ہم نے یہ مشورہ دیا جب ہم دبئی میں تھے تو ایک بہت بڑا ریڈیسن ہوٹل ایک فائیو اسٹار وہاں پہ شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے ہوٹل ریڈیسن کے اندر دبئی میں جیو کا ستائیسویں شب کا پروگرام طے ہوا کہ وہاں پروگرام ہوگا ستائیسویں شب کا بہت بڑا اس کے لیے اہل سنت کے ایک نام پر خان کا بھی نام طے ہوا تو وہ نہیں آئے بہرحال تشریف نہیں لائے وہ انہوں نے آخری لمحات میں ہمیں منع کر دیا تو حالانکہ ان کی بنیاد پہ وہ سارا کام ہو رہا تھا اور میرے ان کے مطابق چھ لاکھ گرم خرچ ہوئے تھے پورے پروگرام پہ اس میں شہری کا خرچہ بھی شامل تھا بہت اخراجات تھے نا اور ایک بہت مطلب یوں سمجھ لیجیے کہ بہت بڑی ماشاءاللہ گیدرنگ کا معاملہ تھا تو پھر وہاں وہی ظفر قاسمی کو بلانا پڑا جیو کو اور محمود الحسن اشرف ایک ہمارے ساتھی ہیں وہ آئے سننی ہے ماشاء اللہ وہ اسلامک سینٹر میں پڑھتے ہیں بہت اچھے بڑی پیاری آواز ہے ان کے علاوہ ہمارے یہ قوال کو بلانا پڑا اس کو امجد صابری کو اور ہمارے سنی علاوہ میں قاضی مندورانی صاحب وہاں موجود رہے ان کو روک لیا کہ اب آپ اپنے یہاں پہ عالم آن لائن کرنا ہے میں بھی وہاں موجود تھا تو اس دوران پھر ستائیسویں شب کو ہی ہم نے طے کیا میں نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ اس سلسلے میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے بات کریں مفتی صاحب سے بات ہوئی مفتی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر ایسا ہو جائے ہمارا بھی مشورہ یہی تھا کہ آپ جو ہے وہ چونکہ آپ کی غلطی لوگوں میں بہت مشتہر ہو گئی ہے بہت عام ہو گئی ہے تو اب اس غلطی کا بہرحال آپ ہم جانتے ہیں توبہ کر چکے ہیں بے شک لیکن لوگوں تک اس کا تھرو پراپر وے میں جو ہے وہ اس کا علم پہنچ جائے ان تک بات پہنچ جائے انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے باقاعدہ توبہ کر لی ہے تو آپ بالکل اعلان کریں اس پوری گفتگو کا اور توبہ بھی کریں تو انہوں نے جملہ ہم سے لکھوایا کہ کیا ہونا چاہیے مفتی صاحب نے ان کو جو جو الفاظ بتائے وہی وہی الفاظ انہوں نے لکھے ٹھیک ہے میں موجود تھا سر وہاں پہ فراز بھائی سن رہے ہیں آپ اور کرتبہ بھائی آپ بھی سن لیجیے تو وہ سارے کے سارے الفاظ انہوں نے لکھے اور وہ ایک پرچہ تیار ہوا وہ پرچہ انہوں نے دعا کے دوران ستائیسویں شب کو جیو ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن میں جو کہ ہوٹل ریڈیسن سے براہ راست نشر ہو رہی تھی اس میں انہوں نے الحمد رب العالمین اس محفل کا اس جملے کا اس توہین کا اس گستاخی کا اقرار بھی کیا اسے کفر تسلیم بھی کیا اور اس میں توبہ بھی کیا اور کم از کم تین بار کلمہ طیبہ پڑا اور کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں میں مسلمان ہوتا ہوں میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی کیا کرے گا آج کے دور میں ٹھیک ہے نا مطلب ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر یہ توبہ کا شاید پہلا واقعہ ہوگا براہ راست اچھا جی بھائی نے وہ دیکھی ہے بالکل تو پھر اس کے بعد اس کی انہوں نے سیریز بھی بنوائی اور اپنے طور پہ ڈاکٹر صاحب نے خود لاکھوں ہزاروں لاکھوں تو نہیں ہزاروں روپیہ خرچ کر کے وہ سیریز تقسیم بھی کی تاکہ لوگوں تک توبہ پہنچ جائے اور اس دن انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ اب انشاءاللہ یہ جیو چھوڑ دیں گے لیکن چھیوں کو نہیں آنے دیں گے تو انہوں نے ماشاءاللہ اس وعدے پر استقامت بھی دکھائی ماشاء اب تک اور دکھائیں گے ان ایک تو یہ بات ہوئی دوسرا یہ کہ پھر عید کے بعد یعنی شوال المکرم کے پہلے ہفتے کے اندر ہی جمعے کے دن کا کالم آتا ہے جنگ میں تو اس کالم میں انہوں نے توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو کے اندر وہ ساری دعا انہوں نے جو ہے وہ کالم میں لکھی اور اس دعا میں اپنی توبہ کا اظہار غلطی کا اظہار کفرت کا اظہار اقرار اور اس کے بعد توبہ کلمہ طیبہ اور ساری باتیں ماشاء اللہ اس میں ورنڈ وہ الفاظ جو مفتی منیب الرحمان قبلہ نے لکھوائے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے اس میں بھی لکھے اب میرا خیال ہے حجت پوری ہو گئی تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں چھپ کر کاٹتے ہیں بیٹا تو اب اتنا ہونے کے بعد میرا خیال ہے ہمیں مان لینا چاہیے تو ہم بھی صحیح بات عالم آن لائن میں شیعہ نہیں آتے اب جی بالکل عاشق کدار بھائی ٹھیک آپ نے تو میرے دوست میرے بھائی میں نے تو شروع میں کہا اتنے سارے علماء ماشاء اللہ ایک آدمی کو کے ساتھ ہیں مفتی علامہ سید شاہ راب اللہ قادری صاحب ان کے ساتھ بیٹھ گئے یار مطلب وہ ان سے زیادہ بریلوی کون ہوگا مطلب ایک بات کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت خود ماننے والا اور ماشاء اللہ شاہ صاحب کی تو کیا بات ہے وہ ہمارے کابرین میں سے ہیں اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں مجھے سارے علماء اچھے لگتے ہیں الحمد للہ رب العالمین لیکن شاہ صاحب کی تو منفرد بات ہے شاہ صاحب کے پاس آپ بیٹھیں گے تو آپ زیر مسکراتے رہیں گے اتنی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں وہ ماشاء اللہ اور اتنی شفقت اور اتنی محبت اور اتنا پیار اللہ اکبر آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا ان کے پاس سے اٹھنے کا اتنے پیارے آدمی ہیں وہ جی کلتبا بھائی بیٹھے ماشاء اللہ اچھا جی دیوبندی کس کو آپ کہتا ہے عاشق آشق لکھیے گا ذرا ٹھیک ہے اچھا جی میں بیٹھا ہوں کئی مرتبہ سبحان اللہ چلے وہی واہ ماشاء اللہ آپ تو بڑے باپ برکت ہو گئے تو خیر جب میں نے فتوا نویسی کا آغاز کیا تو شاہ صاحب پہلے بزرگ تھے جنہوں نے فرمایا میں ان کے انداز میں تو نہیں کہہ سکتا ان کا تو کیا بات ہے ان کے انداز کی تو بڑا خوش ہو کر کہنے لگے بھائی بہت مبارک ہو اب تو ہمارے یہاں بھی مفتی نہیں ہو گئے ہیں للہ تو کیا انداز تھا ان کا کیا محبت بھرا اور <laughs> بڑے مسکراتے ہوئے انداز میں کہی بات بات کیا اچھا جی اچھا نہیں نہیں یار دیوبندی بڑے خبیص ہیں دیوبندی تو عامر لیاقت کے پیچھے پڑے ہیں کہ عامر لیاقت صاحب کو دیوبندی بنا دیں اور وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا آپ کو میں کیا بتا رہا ہوں یار ہم تو مطلب بڑے سادہ لوگ ہیں ہم تو بھاگ گئے تھے میں نے تو چھوڑ دیا تھا ڈاکٹر صاحب بےچارے مجھے چوتھی بار انہوں نے طلب فرمایا انہوں نے مجھے بلایا میرے بڑے بھائیوں کی طرح مطلب ان سے میرا رشتہ جو ہے نا وہ ذرا دوسری نوعیت کا ہے آپ ذرا سمجھیے گا مطلب میرا ان سے تعلق کوئی ادارے کے ماتے ہیں تو افسر والا نہیں ہے وہ بھائیوں جیسے الحمد للہ رب العالمین تو انہوں نے آپ یقین مانے نا میں جیو میں پہلا آدمی ہوں جس کو چار پانچ سال بلا چکے ہیں وہ لوگ ماشاء اللہ تو میں نے چھوڑ دیا تھا پھر میں نہیں جا رہا تھا آپ کو معلوم ہے تو مجھے انہوں نے وہ جیسے ہی کل پہنچے تو انہوں نے پہلا فون بقول ان کے مجھے کیا اور مجھے بلایا اور ماشاء اللہ پھر ہماری ملاقات ہوئی اور میرے ریکویسٹ کرنے پر وہ روم میں بھی آئے ماشاء اللہ اتنا وقت دیا تو وہ بڑے مطلب حلیم التبا اور شفیق آدمی ہے ماشاء اللہ محبت کرنے والے ہیں اچھے آدمی ہیں دوسروں کا خیال رکھتے ہیں اور بس یہ کہ چونکہ ہر طرف دیوبندی ہے ہمارے مدرسے چھ ہزار ہیں ان کے مدرسے ساٹھ ہزار ہیں یہ چیزیں ذہن میں رکھیں ذرا زمینی حقائق کو بھی سامنے رکھیں تو ایک مذہبی پروگرام کرنے والا مجبور ہے کہ وہ دیوبندی سے ضرور انٹریکشن کرے گا ارے بھائی میں جیو میں ہوتا تھا مجھے دیوبندیوں سے شیوں سے بہادیوں سے ہر قسم کے لوگوں سے آفیشلی طور پہ ملنا پڑتا تھا کیونکہ وہ اگر آتے تھے تو میں مطلب وہاں پہ as a research scholar as a programme presenter وہاں پہ کام کرتا تھا تو ظاہر ہے یہ ہماری ذمہ داری ہوتی تھی کہ ہم ان لوگوں کو انٹرٹین بھی کریں اخلاق کے ساتھ اب کیا کریں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا مطلب ہم معاشی ضروریات بھی انسان کو کبھی کبھی جھکا دیتے ویسے مفتی صاحب جیو پہ سے دیوبندی کا آنا بند کروائے ارے حاجی صاحب کون نہیں چاہتا یار ہم تو دیوبندیوں سے جھگڑ جھگڑ چکے چکے ہیں ہیں بھیا لڑ ہم تو میں آپ کو ابھی میں نے بالکل شروع میں بتا دیا تھا کہ کس نوعیت کا جھگڑا ہو گیا تھا وہ تو بہت ہی خطرہ یار اس سے زیادہ کیا ہوگا آپ اندازہ کریں میں تفصیل بتا چکا ہوں میں اس تفصیل میں دوبارہ نہیں جانا چاہوں گا ایک بات دوسرا فراز بھائی کے جواب کی طرف آؤں گا جناب بالکل آپ نے ٹھیک کہا ڈاکٹر عامر عقت حسین صاحب سنی القیدہ ہیں اور ان کا بڑا بھائی عمران لیاقت حسین پکا شیعہ کافر مرتد گمراہ بدین زندیق نصیر شیعہ ہے حضرت علی کو خدا ماننے والا اور یہ سارے جو میں نے القابات اسے دیے ہیں یہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا میں تو عمران لیاقت سے ملا بھی نہیں ہوں مجھے عامر لیاقت صاحب نے بتایا کہ عمران لیاقت یہ سارے فضائل و کمالات ہیں اور میں اس سے ملتا بھی نہیں ہوں اور اس سے بات بھی نہیں کرتا ہوں ان کی والدہ کی برسی تھی پچھلے سال تو یہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے ہم گھر کے باہر ہی تھے کہ ان کے کسی ملازم نے آ کر بتایا کہ ڈاکٹر صاحب وہ عمران صاحب آئے ہوئے آپ یقین مانیں گے اس آدمی نے اپنی والدہ کی برسی میں شرکت نہیں کی جس والدہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے نام پہ سارے کام کر رہے ہیں اپنے ادارے کے روڈ کا نام اپنی والدہ کے نام پہ رکھا جو کتاب آتی ہے وہ والدہ کے نام انتصاب اس کا ہوتا ہے ماشاء اللہ اور جو مطلب یہ کہ جو بھی کام کر ہیں یہ والدہ کے نام پہ کوشش کرتے ہیں کریں ویلفیئر ایسوسی ایشن بنائی وہ والدہ کے نام پہ تو لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ عمران لیاقت موجود ہے تو انہوں نے وہاں شرکت نہیں کی ٹھیک ہے نا جی جی جی ٹھیک ہے جناب تو آپ لوگوں نے سن لیا تو فراز بھائی یہ بالکل نہیں ملتا اس سے اس بات کا میں چشمدید گواہ ہوں اور میں نے بارہ مطلب یہ واقعہ تو بالکل میرے سامنے کا ہے کہ وہ شرکت ہی نہیں کی انہوں نے اور مجھے پھر انہوں نے اظہار بھی کیا اور اپنی اس سے نفرت کا بھی اظہار کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو اتنا خبیص آدمی ہے کہ وہ کوئی مزار ہے ایران شریف میں شریف میں نے اس لیے کہا وہاں پہ بزرگوں کے مزارات بھی ہیں تو وہاں پہ کوئی مزار شریف ہے ایران میں تو جہاں کے بارے میں یہ شیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جی وہاں پہ اگر آپ بیمار کو باندھ دیں گے تو وہ صحیح ہو جائے گا اگر وہ بگڑتا ہے تو بگڑنے دیں اس کی حالت خراب ہوتی ہونے دیں وہ آخر کار ٹھیک ہو جائے گا تو مجھے عامر صاحب نے بتایا کہ عمران لیاقت صاحب نے اپنا ایک بچہ وہاں مروا دیا ہے اس کو باندھ دیا تھا وہ اس بیچارے کو پتہ نہیں پی لیا تھا یا کون سی بیماری تھی تا دم مرگ اس کو بیچارے کو باندھے رکھا وہ چیختا چلاتا رہا آخر کار وہ مر گیا اور ان کے عقیدے میں پھر بھی فرق نہیں آیا اتنا خبیص عقیدہ ان کا تو وہ تو دشمن ہے اپنے بھائی کے اور ان کا بھائی ان کا دشمن ہے ٹھیک ہے جی جی جی بالکل امام علی رضا رحمت رحمت اللہ تعالی کا مزہ بالکل ٹھیک ہے جناب آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہوں گے تو میں نے وضاحت کی جناب فراز صاحب آپ کے سوال کی محترم آواز اہل سنت بھائی آپ کے سوال کی قرطبہ بھائی آپ کے سوال کا جواب دیا تو امید ہے آپ کلیئر ہوئے ہوں گے اور ہم تو جی اس کو اخلاقی اور اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ تک پہنچاتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے ایک آدمی نے توبہ کر لی تو اب ہمیں میری ذمہ داری ہے کہ میں بتاؤں آپ لوگوں کو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی وجہ سے وہ آدمی ہم سے دور ہو انشاءاللہ اب اس نے عقیدہ تو اپنا خراب نہیں کرنا یہ تو ہمیں معلوم ہے یہ تو اس کا اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے لیکن یار ہمیں اپنے لوگوں سے بھی دور نہیں کرنا نا ہمیں قریب کرنا ہے آپ میری بات سمجھیے گا تو اور بد مذہب میں یہی ہے وہ ہر ایک کو قریب کرتے ہیں انہوں نے یوسف کو مسلمان کیا آپ یقین کریں شاہد نذیر میرے بہت گہرے دوست ہیں اور اختاری ہیں ماشاء اللہ کرکٹر شاہد نذیر تو شاہد نذیر کا مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی فون آیا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے شاہد بھائی سے تو ہماری بہت گفتگو رہتی ہے ماشاء اللہ شاہد بھائی کے ذریعے ہم نے پاکستان کرکٹ ٹیم میں بہت کام کیا الحمد یہ ہمارے حسان رضا آپ کو بتائیں گے ہمارے حسان بھائی ماشاء اللہ یہ بھی دعوت اسلامی کی طرف سے بہت کام کر چکے ہیں تو کئی بڑے بڑے مشہور نامور کرکٹر جن میں کامران اکمل شامل ہے عمران فرد شامل ہے ہمایوں فرد عمران فرد کا بڑا بھائی وہ ہے اور ماشاء اللہ اچھے اچھے نامور کھلاڑی جو ہے وہ حضرت صاحب کے قدموں میں حاضری دے چکے ہیں الحمد للہ سمیع اللہ ہے سمی سید نہیں اس کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا پاس بالر ہے سمیع سمیع اللہ سمی نہیں محمد سمیع کراچی والا نہیں سرگوزہ کا ہے سمیع سمیع اللہ شاید یہ نام ہے اس کا تو یہ یہ سب ماشاءاللہ جی یہ سب تاری ہوئے ہیں ماشاء تو ہمیں ان پہ کام کرنا ہے بھائی مفتی صاحب کل بات سے توبہ کر رہے تھے ارے یار محمود نائنٹی ایٹ بھائی آپ آپس میں ڈسکس کر لیجیے گا نا ایک بات کے اوپر اتنی لمبی نہیں کرنی چاہیے کس بات پہ توبہ ابھی بھائی غلطی ہو گئی تھی ان سے انہوں نے توبہ کر لی اب ان کی توبہ اللہ نے انشاءاللہ قبول کر لی ہوگی آپ لوگ بھی کر لو بھائی <laughs> تو یار اس دوران تو بڑا مسئلہ ہو گیا تھا میں بڑا اسٹریس ہو گیا تھا کیونکہ میں ان سے ایسوسیٹ تھا اور ہم نے سارے معاملات کیے ہوئے تھے ایک آدمی کو ہم نے بالکل صحیح کروا لیا ہے ان کی ساری غلطیاں ٹھیک کروا لی ہیں اب بھی یار ہمارے لوگ نہیں مان رہے علماء مان گئے لیکن اللہ اکبر بڑا مسئلہ ہو گیا تھا تو خیر میں <laughs> بھی یار ایک کب تک مطلب برداشت کروں گا ایک ایک صاحب آئے میرے پاس جس دوران جو ہے نا وہ یہ انہوں نے ٹی وی پہ توبہ نہیں کی تھی تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک مذہبی تنظیم سے ایسوسیٹ کر رہے تھے ایک مذہبی عالم سے تو بہرحال میں نے سمجھایا میں نے کہا کہ بھائی اب اپنے پیر صاحب سے پوچھ لو یار بات ختم ہو گئی ہے انہیں بھی پتا ہے سب کچھ ہے ماشاء اللہ لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ اتنا جذباتی ہو گئے اور مطلب انہوں نے بلا وجہ شور شروع کر دیا میں نے کہا بھائی میرے سے کیوں لڑ رہے ہو یار کہہ رہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا ارے میں نے کہا عامر لیاقت کو اتنا پرسنل مت تو یار اگر غلطی کی ہے اور بل پر توبہ نہیں بھی کی تو یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا یار آپ کون ہو کتنے لوگ ہیں یار کافی اس دنیا میں رہتے ہیں کتنے بد مذہب گستاخے ہیں کیا سب کی ذمہ داری ہے تم نے لیں گے سب سے لڑو گے جاؤ پہلے پھر دیوبندیوں سے لڑو جو پکے گستاخ اور پکے کافر ہیں ٹھیک ہے نا اور جو تو رجوع بھی نہیں کرتے تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر ماشاء اللہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا میں نے کہا ایسا ایسا ایک پاگل آدمی ہے اس نے دماغ خراب کیا ہوا ہے دو گھنٹے میں خراب کیے اور پتا نہیں کیا کیا بولا مجھ سے خاص طور پہ ملنے آیا تھا آپ کے لیے تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ میری اس سے بات کرا دو میں نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب گالیاں دے گا آپ کو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں آپ میری بات کرا دو آپ یقین مانے میں آپ کو عرض کرتا ہوں ہم لوگ دبئی میں تھے تب میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا تھا وہیں سے ڈاکٹر صاحب نے اس سے بات کی اور ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین آج وہ ڈاکٹر صاحب سے محبت کرنے والوں میں سے مطلب یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یار اس وقت موجود نہیں ہے ڈاکٹر صاحب لیکن دیکھیں میں ان کے لیے اچھے کلمات ادا کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے توبہ کی ہے اور اللہ نے انہیں توبہ کے بعد عزت بھی دی ٹھیک ہے تو خیر ہماری کوشش اور دعا یہ ہونی چاہیے مدینہ آپ کان صاف کریں یہ درد ہی ہے الحمد للہ درس اسٹارٹ ہے ہے یا اونلی بات بات چیت چیت نہیں نہیں ابھی درس اسٹارٹ نہیں ہوا میں معافی چاہوں گا مدینہ تجھے سلام وعلیکم السلام بالکل صحیح کہا آپ نے کرتبا بھائی ایسے نہیں بولے ایسے نہیں بولے مدینہ تجھے سلام ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں اور روم کے ماشاء اللہ روم میں بہت زیادہ لکھتے ہیں کہ ہینڈ ریس کریں اور اس طرح کی باتیں کرتبہ بھائی زندہ باد فرام یو کے والوں کی طرف سے ارے بھیا ماشاء اللہ ہم بھی زندہ دودھ جیسے آپ بینر دیکھیں ماشاء اللہ اچھا لگا مجھے بینر تو زندہ ہے شہید زندہ ہے بے شک شہید ہے اہل سنت زندہ باد بے شک زندہ باد تو زندگی میں بھی زندہ باد مطلب مجھے نعرے نہیں لگوانے اپنے لیے اور میں تو ازراہ تفنن تفن بات کر رہا تھا آپ سے تو المختصر یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن بنائیں صرف ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں سب کے لیے میں آپ کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وسیع النظر وسیع القلب ہو اور مجھے کل بڑی بڑی طلب تھی بڑا انتظار تھا بڑی خواہش تھی کہ مصطفی بھائی ہوتے رضوان بھائی ہوتے کاش کاش تموجن بھائی ہوتے اس طرح کے لوگ ہوتے تو اور اچھا ہوتا حضرت نہیں ہٹ کر دی زمانی وعلیکم السلام میں سمجھا نہیں حضرت نے ہٹ کر دی ہٹ کر دی میں سمجھا نہیں ہٹ مطلب واقعی نہیں سمجھا میں بہت سیدھا آدمی ہوں اب یقین مانے مجھے باقی سمجھ میں نہیں آئی اچھا جی تو جناب پیارے پیارے اور محترم محترم اسلامی بھائیوں اور ہماری بہنوں آپ سب خوش رہیں آباد رہیں اور خوش حال رہیں ہر حال میں تو یہ گفتگو اس لیے ضروری تھی میں وہ سننی ہوں جمیل قادری انشاءاللہ مرنے کے بعد انشاءاللہ میرا لاشا بھی کہے گا سلاد مستنا بے شک تو جناب ہمیں ان لوگوں سے کام لینا ہے اور مسلک کی خدمت خود بھی کرنی ہے انشاءاللہ اور مسلک کی خدمت کرنے والے لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے ٹھیک ہے سرکار نے فرمایا بشرو ولا تنفرو لوگوں کو خوشخبری دو انہیں تنفر نہ دو انہیں متنفر نہ کرو انہیں نفرت نہ دو ٹھیک ہے تو سب کے لیے دعا فرمائے بے شک آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے وہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے تو کہنے کا اور بتانے کا مقصد میرے بھائی یہ ہے کہ کسی کو بھی متنفر نہ کریں اگر کسی سے غلطی ہو جائے اتائی حبیب اللہ کتنی بار بولا تھا انہوں نے یار کل ٹھیک ہے تو دل صاف رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا معاملہ صاف کر دے گا ہمارے جو ہے وہ گناہوں کو صاف کر کے نیکیوں کو بھر دے گا انشاءاللہ اللہ تعالی تعالیٰ خوش رکھے آپ کو ہم درس کی جانی باتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ چاہیں تو دو چار منٹ میں گلا روک لوں اپنا پھر اس کے بعد باقاعدہ درس میں آتے ہیں اور آپ لوگ اتنے گفتگو کر لیں دو چار منٹ انشاءاللہ پھر میں ہوں آپ کے ساتھ ہی ہوں سن رہا ہوں آپ کو بہت شکریہ